الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى رب لك الحمد كما ينبغي لجلال بجهك ولعظيم سلطانك ربنا ولك الحمد من السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الصنعاء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا نتعبد لا مانع لما أعطيت ولا معتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا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 ومن يعس الله ورسوله فقد ظل وغضى فلا يذر إلا نفسه ولن يذر الله شيئا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار صالدين فيها أبدا ذلك الحوض العزيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار صالدين فيها وبعس المصير ما صاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله قلبه والله بكل شيء عليم اس دن کو یاد رکھو جس دن اللہ رب العزت تم سب کو جمع کرے گا اور وہ جمع کرنے کا دن ہے اور وہ ہار جیت کا دن ہوگا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کمائے جو کفرآس آتے ہی اللہ اس کی برائیوں پر پردہ ڈال دے گا وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٌ ہو جنگا تم الْأَنْهَارُ اور اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں خالدین نفیحا ابدا ہمیشہ ہمیش اس میں رہنے والے ہوں گے لال الفوز العظیم یہ بڑی کامیابی ہے والذین کفروا ربو بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ایمان قبول نہیں کیا اور ہماری آیتوں کی تقریب کی انہیں جٹلایا بلائی کا صحاب النار وہ جہنمی لوگ ہے خالدی نفیحا وہ بھی ہمیشہ اس میں رہیں گے ببے سل مسیح اور جہنم لوٹ کر واپس جانے کی بہت بری جگہ ہے ماں مصیبت اللہ اللہ جو بھی کوئی مشکل اور مشقت اور مصیبت آتی ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے علام بلّہ یہ کلبہ جو شخص اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو سیدھی رات سجھا دیتا ہے اللہ بکل سعید علیم اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحذرون ہر قسم کی حمد و صدا تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں صلاح السلام سیدنا و سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المد سیدنا و سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و سلام سلاط و سلام کے بعد جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ ایمان کی دو بڑی علامتیں ہیں ایمان کی دو بڑی نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں میں پھر کئی نشانیاں ہیں ایمان کا دائرہ بہت وسیع ہے اس کی ابتدا لا الہ الا اللہ سے ہوتی ہے اور پھر ستر سے زیادہ اس کی شاخیں ہیں جو شخص مسلسل محنت کرتا رہے کوشش کرتا رہے سوچتا رہے کہ کن چیزوں سے ایمان بڑھتا ہے کن چیزوں سے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے کن اعمال سے بندے کے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے ان میں اضافہ ہوتا ہے اللہ رب العزت اسے راہ دکھا دیتے ہیں اور ہر روز وہ کوئی نہ کوئی ایسا عمل سمجھ لے گا سوچ لے گا جس کے ذریعے وہ اللہ کے قریب ہو سکے اور اپنے دل میں ایمان کی شمع جو روشن ہے اسے روشن سے روشن تر کر سکے جو شخص ایمانداری کے ساتھ اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ توازو اور حاضری کے ساتھ اللہ کے دربار میں دامن پھیلائے ایمان کی بھیک مانگنے کے لیے کہ میرا ایمان زیادہ سے زیادہ ہو جائے کہ وجہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس کی جھولی ایمان سے بھرنا دے اور اپنے تعلق کو اس کے ساتھ مضبوط نہ بنا دے بات توجہ کی اخلاص کی اللہ سے مانگنے کی ہے اور اپنے تمام تعلقات پر اللہ رب العزت کے تعلقات کو ترجیح دینے کی بندے کو اس بات کا پتہ ہو اس بات کی حرف ہو اس بات کا لالچ ہو اس بات کا تما ہو کہ میرا تعلق کائنات میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حرف ہونی چاہیے یہ حرف ہونی چاہیے جیسے بندہ یہ چاہتا ہے بندہ کیا ہے بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار کریں تو پھر انچے اور دل چمے ہوتے سب کو پتا ہے اس بات کا جب بندے کو ذرا احساس ہوتا ہے کہ میری اولاد میری بجائے دائیں بائیں دیکھتی ہے بندے کا دل کس کی کسی ہو جاتا ہے کہ میں نے ان کو پالا ہے میرے گھر میں انہوں نے جنم دیا ہے میں نے ان کو بچپن میں سنبھالا ہے یہ میری بجائے ادھر ادھر دیکھتے ہیں اللہ صلی اللہ اللہ سمجھانے کے لیے ہے اللہ رب العزت کی کسی کے ساتھ مثال نہیں دی جا سکتی اللہ اپنی مخلوق سے اپنے مندوں سے اتنی محبت کرتا ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی جب بندہ اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ محبت کرتا نظر آئے اللہ کے سوا کسی اور سے تعلق جوڑتا نظر آئے اللہ رب العزت کو اللہ العزت بلند نے اس کو پیدا بھی کیا ہے سنبھالے ہوئے بھی ہے اور گنت اور بے شمار نیم سے بھی دے رکھی ہے اور اپنی طرف بلاتا اس لیے ہے کہ اور نیم سے دے دیں والدین تو اپنے مفاد کی خاطر دیکھتے ہیں اولاد کی طرف اللہ رب العزت کو بندوں کے مفاد کی طرف بندوں کی طرف دیکھتا ہے پھر بھی اگر بندے دائیں بائیں جھلکے تو اللہ رب العزت کو کتنا غصہ آتا ہوں اسی لیے قیامت کے دن مشرقین جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا لیا ہے ان کے بارے میں سنا اللہ جی نہ اکبر تم من خوش استدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون فالحكم لله العلي الكبير قیامت میں دے کافروں کا اپنے بڑا غصہ رہا ہوگا جنہوں نے دنیا میں ایمان قبول نہیں کیا ان کو اپنے آپ میں اپنی طبیعت پہ اپنے مزاج پہ اپنی دنیا کی بری کارکردگی پہ اتنا غصہ آ رہا ہوگا کہ اس غصے سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ پائیں گے انتہا ہے غصے کی یہاں دنیا کے اندر کسی انسان سے یہ حرکت سردر نہیں ہوتی بعض جانور دیکھے جاتے ہیں جو غصے سے اپنے ہاتھوں کاٹ رہے ہوتے ہیں انسان ایسا نہیں کرتے لیکن غصہ جب حد سے بڑھتا ہے تو بندہ بے بس ہو کر اپنے آپ کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے ایسا ہی قیامت کے دن لوگ کریں گے اللہ کی طرف سے آواز آئے گی ان میں لینا کفر ہوں سنا گول کافروں کو ندا دی جائے گی آواز دے کے کہا جائے گا نمک اللہ ہے اکبر تم منفاق تمہیں اپنے آپ پر جو غصہ آ رہا ہے یہ بہت تھوڑا ہے وہ نگار تو تم پہ اس سے بھی زیادہ غصہ ہے استدعون الى ستھ کرو دنیا میں ندائیں دی جاتی تھیں آوازیں دی جاتی تھی لا کر تمہیں بلایا جاتا تھا لگا کر لگا کر حیا عالت والا عالم فرا کی آوازیں دی جاتی تھی فتک فرون تم نے ایک ہی بات اختیار کیے رکھی کہ انکار کرنا ہے ماننا نہیں انکار ہی کرنا ہے ماننا نہیں ہے بالو ربا ہم تئنی رہے تنس میں بنا پھر کہیں گے یا اللہ دو دفعہ زندہ کر لیا دو دفعہ مار دیا ہم نے اپنے گروہوں کا اعتراف کر لیا پہلے لاکر ظلم سبھیل اس جہنم سے نکلنے کی کوئی سبھیل ہے کہ نہیں کوئی راستہ ہے سرکل نکلنے کی رب نے اللہ علی میرے ساری اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے ایک بار دنیا میں بھیج دے پھر میں نئے کمل کر کے آؤں گا چلو بتائے لوگوں وہاں تو چیز خدا کے سوا کچھ نہیں ہے یہاں بچا لو اپنے آپ کو بھی اور اپنے بھائی بندوں کو بھی جو راستہ بھول گئے ہیں ان کو بھی پکڑ پکڑ کے راستے پہ لگا دو سب جو بھولنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اس سے بچ کے سیدھی راہ لگنے کی کوشش کرو معاملہ بڑا سنگین ہے اور بڑا سنجیدہ ہے کیا کا کیا کا معاملہ بڑا ہولناک ہے وہاں پشتا اور چیزوں چلانے سے کچھ نہیں بنے گے اولم ہم نے اس کو مائیں سزا کروں کی کر رہا ہے اسی عمر دوری تھی جس نے نصیب پکڑنی تھی اس سے لی ہے جو دائیں بائیں جانتا رہا وہ برباد ہو گیا جو الٹے سیدھے کاموں میں پڑا رہا وہ برباد ہو گیا جو اللہ کی بجائے اپنی ذات پر اعتماد کرتا رہا اپنے دوستوں میں اپنے جتنے پہ اپنے گروہ میں اعتماد کرتا رہا وہ برباد ہو گیا جو آخرت کی کمائی کی بجائے دنیا کمانے پہ لگا رہا وہ برباد ہو گیا بچے گا وہ جو اللہ پر ایمان لائے گا اللہ سے اپنے تعلق مضبوط کرے گا دنیا بھر سے زیادہ تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ رکھے گا اور یہ بات بھی نہ بھولے اللہ کا تعلق انسانوں کا دنیا سے تعلق توڑتا نہیں ہے یہ ساری دیر کو ہی باتیں ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ساری دنیا سے تعلق توڑ کے صرف اللہ سے تعلق رکھ لیا ہے ہم نے ساری دنیا چھوڑ لیا اللہ سے تعلق جوڑ لیا ہے یہ بات درست نہیں ہے اللہ رب العزت کا تعلق اللہ کی محبت اللہ رب العزت کا تعلق اور اس کی محبت بندے کو مجبور کرتی ہے کہ اللہ کے محلوم کے ساتھ بھی تعلق ہے شاید شاہی کا تعلق محبت اور عزت کا تعلق اللہ رب العزت اکیلا اپنے تعلق کو قبول نہیں کرتا جب تک اس کے بندوں کے ساتھ اس کے کارندوں کے ساتھ بندہ تعلق درست ہوگا اللہ کے ساتھ ایمان اللہ پر اعتماد اللہ کے ساتھ تعلق یہ تو انسان کو معاشرے کا اتنا بہترین فرض بنا دیتا ہے اتنا بہترین فرض بنا دیتا ہے کہ ہر کسی کے ساتھ اس کے تعلقات خوشگوار ہو جاتے ہیں اللہ اکیلے کے ساتھ تعلقات حسن ہو جاتے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق رکھ گے تو اللہ مقابلہ کرے گا اپنی مخلوق کے ساتھ تعلق رکھے گا تو جو شخص چاہے ایمانداری کے ساتھ اخلاص کے ساتھ بے کے اعمال تلاش کرے سن احمد تلاش کرے جن امال کی بدولت اللہ کے قریب ہو جائے جن امال کی بدولت انسان کا دل ایمان سے بھر جائے اس کو مل جائے گی ہاں ابھی ہو رہا رہتا ربی ہوتا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائیو کو مسئلہ حل یوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی جماعت سے پوچھا ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں صحابہ کرام موجود ہیں سوال کیا آج تم نے سے روزہ کس نے رکھا ہوا ہے قال ابو بکر انس ان بکر صدیق نے فرمایا اللہ کے رسول میں نے روزہ رکھا ہوا ہے منا من کم کو ملیا میں مسکین اگلا سوال آج مسکین کو کھانا بھی سوچ رہا ہے ہاں اللہ کے اللہ کے رسول میں نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے میں نے آج اب انسمری میں مریضہ تیسرا سوال کیا آج کسی نیلا کی کو پوشتی کس نے کی ہے بار آدمی بکر بکر خود بولے اللہ کے رسول میں میں نے بیمار پوشتی بھی کی ہے کسی مریض کی من تب عالم منتظر حمام نمبیا نے پوچھا کہ آج تم میں سے جنازہ کس نے بنا ہے سارا بکر نانا یا رسول ابو بکر صدیق کی اللہ کے رسول میں نے جنازہ پڑھا اللہ الانبیاء نے فرمایا مجتمع نفی احد اللہ دخل الجنہ جس شخص میں بھی یہ فصل جمع ہو جائے وہ یقیناً جنل ہوتا ہے وہ یقیناً جنتی ہوتا ہے جو نیکی کا مواقع تلاش کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو روز نئے سے نئے مواقع عطا فرما دیتے ہیں لیکن ہم تو نیکیوں سے بھاگنے والے ہیں تلاش کرنے والے کہاں ہیں برائی کے مواقع تلاش کرتے ہیں نیکی کے مواقع سے بھاگتے ہیں بازار کے اندر کسی گھر کے اندر سے لمبے بھرنے کی آوازیں آئے تو پل بھر میں سو آدمی جمع ہو جاتا ہے تلاشا دیکھنے کے لیے مسجد سے سدائیں آتی ہیں آوازیں آتی ہیں اللہ برا رہا ہے معاف کرنے کے لیے رسنے کے لیے دینے کے لیے بھرنے کے لیے انعامات دینے کے لیے نیم کے اطاف لانے کے لیے وہ جو قدموں کے ساتھ آتے ہیں جی بھی نہیں چاہتا آنے کو کتنے دیر کو کتنے لوگ حکومت ہیں جہاں کوئی مطلب نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے کوئی مقصد نہیں ہے وہاں دوڑے دوڑے جاتے ہیں جہاں سے سب کچھ میسر آتا ہے پڑھانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے کہیں ہم لوگ صدیق رضی اللہ تعالیٰ علیہ کا نام لینے والے کیا ہے مستم مطلب ہی نے سنت رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال کرنے والے اللہ اکبر امام الانبیاء نے کچھ مانگا خیر کے لیے مطالبہ کیا چندے کی اپیل کی اور مجھے صدیق اٹھے عمر اٹھے دونوں نے کیا ہے پوچھا عمر کیا لائے ہو اور میں آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں ارب تو تم کیا لائے ہو اور میں سب کچھ لے آیا ہوں گھر میں اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں کبھی یہ لذت کبھی یہ مدد کر کے دیکھا کسی نے کبھی اس کا دسواں حصہ کبھی اس کا سما حصہ کہاں ہے ہمارا ایمان لیکن ہم اپنے ایمان کو تو ہی نہیں ہم جائزہ لیتے ہی نہیں ہیں اسی لیے جب کوئی ذرا سی مصیبت آتی ہے تو بھاگ دوڑتے ہیں جب کوئی ذرا سی مشکل آتی ہے تو بھاگ نکلتے ہیں ہزار سارا کرتے ہیں ہزار راستہ تلاش کرتے ہیں کوئی راستہ نہ ملے تو پھر اللہ یاد آتا ہے آنا سب سے پہلے چاہیے سب سے پہلے چاہیے لیکن سب سے پہلے کس کو یاد آئے گا اللہ جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے بہو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کو سیدھی راہ دکھاتا ہے ایمان پختہ ہوگا تو سیدھی راہ نظر آئے گی ایمان پختہ ہوگا تو سیدھی راہ نظر آئے گی ایمان پختہ ہوگا تو بیماری کے وقت مصیبت کے وقت سب سے پہلے مسلح اس کے بعد بتا مشکل کے وقت تکلیف کے وقت سب سے پہلے مسلح اور مسجد سے اللہ رب العزت کے حضور درخواست دے کے بندہ پھر کسی دوست کی طرف کسی رشتے دار کی طرف بعد میں نکلے سارے لوگوں کے پھر اللہ رب العزت کے دربار میں آگے سجدہ کریں گے لیکن ایک ہم ہے ہر دروازہ کنکٹاتے ہیں جب کہیں سے کوئی آواز نہ آئے پھر بھی بڑے سر خوشی رہتے ہیں جن کو اللہ کا دروازہ پھر بھی یاد ہو وہ خود نصیب ہے جن کو پھر بھی اللہ کا دروازہ یاد آئے سمجھو من تو بلّا راہ سے ملتی ہے سیدھی راہ سے ملتی ہے جو اللہ پر انعام لاتا ہے سنے بھائیوں ایمان سے تین کی پونجی ہے اور ایمان کا سمر یہ ایمان کی نشانیاں ہیں اس طرح اللہ کے رسوم کی فرم برداری اور اللہ کے رسول کے ساتھ ساری کائنات سے بڑھ کر محبت یہ دو بڑی نشانیاں ہیں ایمان کی اور انہیں کا کہنا لینے کی ضرورت ہے کہ کس حد تک ہمارے اندر اجتماع ہے جتنی اجتماع ہوگی اتنا ہی ایمان ہوگا جتنی اجتماع میں کمزوری آئے گی اتنا ہی ایمان کم ہوتا چلا جائے گا اسی لیے شاہ شاہرما کل تم حد اللہ اللہ غفور رحیم ان کو بتا دیجئے اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو مجھ سے محبت کا تمہیں دعویٰ ہے سب اللہ رب العزت سے محبت کا دعویٰ ہے تو محمد نبول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی اور اتباع کرو یقم اللہ نہ صرف یہ کہ اللہ تمہیں محبت قبول فرما لیں گے بلکہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے اور تم سے محبت کریں گے برا فرق ضرور بکم اور تمہاری تمہاری خطائیں اور تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اللہ رسول الرحیم اللہ بہت ہی بچنے والا بہت ہی رحمت فرمانے والا ہے اتباع کا جائزہ اور محبت کا جائزہ

بات وہاں پہنچ جاتی ہے لوگ ڈراتے ہیں دمکاتے ہیں کہ ساری دنیا مل کر تمہارے خلاف ہو گئی ہے تمہیں مارنا چاہتی ہے اس موقع پر ایمانداری سے جائزہ لیجیے ہمیں اگر احساس ہو جائے کہ محلہ اور گلی ہمارے خلاف ہو گئے ہیں تو ہم سے کیا گزرتی ہے لیکن ہمیں ایمان جو ایمان میں پختہ ہوتے ہیں جن کی ایمان کی پونجی بڑھ چکی ہوتی ہے سزا دوں ایمان اس حالت میں ان کا اللہ پر اعتراض اور یقین اور ایمان بڑھ جاتا ہے بکالو حسم اللہ اور وہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں کافی ہے ساری دنیا بھی چھوڑ دے تو اللہ ہی کافی ہے ہم تو آرام سے کہہ دیتے ہیں اس بیچارے کا تو اللہ کے کوئی نہیں ہے جس کا اللہ ہے وہ بیچارا ہے جس کا اللہ ہے اس کو یہ کہہ لیں کہ اس کا بیچارے کا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اور جس کو اللہ مل گیا جس کا اللہ سہارا بن گیا جس کا اللہ چارہ بن گیا اس کو دنیا کے کسی سہارے اور چارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سب سے بڑی طاقت تو اس کے پاس ہے سب سے بڑی طاقت میں اس کا اعتماد ہے سب سے بڑی طاقت میں اس کا سہارا ہے ہم اس کی بیچار کی جائے جہار پورا کرتے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی گستاخی ہے ذالک بین اللہ ہمیں اللہ آدمی کبھی نعم کافرین لا مولا لهم مومن کا مولا تو اللہ ہے کافر کا تو کوئی مولا ہی نہیں ہے جس کا کوئی مولا نہ ہو بے چارہ ہوتا ہے جس کا اللہ جیسا مولا ہو اس سے زیادہ مضبوط سہارے والا کوئی نہیں ہے علی الحی الذی لا سماج یہ کر رہا تھا کہ کا جائزہ اور محبت کا جائزہ کہ اللہ کے ساتھ کتنی محبت ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹٹول لیجیے اللہ کتنا یاد رہتا ہے جس سے محبت ہو وہ کبھی انسان کو بھولتا نہیں ہے جس سے محبت ہو وہ کبھی بھولتا نہیں ہے والدین بہن کو دیکھ لیجیے ماں کو دیکھ لیجیے باپ کو دیکھ لیجیے اور آپ کو کتنا یاد کرتے ہیں اگر اللہ رب العزت سے ہمیں کھڑی اور سچی اور گہری محبت ہو تو کسی ذری زبان الہی سے غافل نہ ہو پائے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا رسم الکر اللہ نے فرمایا وہ اللہ کے بندے تیری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے تیری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تکیہ کلام تھا ہر زبان سے لاہور والا اس طبض اللہ امام قبطیہ کی زبان سے ہر وقت جاری رہتا تھا ہر وقت جاری رہتا تھا صحیح بخاری میں ہے صحیح مسلم میں ہے فرمایا على لا أستغفر الله في اليوم کوئی مرة وإني لا أستغفر الله في اليوم مئة مرة میرا مجھے بھی کبھی خطرہ ہوتا ہے کہ دل پر کہیں غفلت کا دورہ نہ پڑ جائے کہیں دل پر غفلت کا حملہ نہ ہو جائے میں اس حملے سے بچنے کے لیے غفلت سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت سے دن کے اندر سو بار معافی مانگتا ہوں کبھی ستر بار اللہ رب العزت سے اللہ کہہ کے معافی مانگتا ہوں گنا کوئی نہیں ہے گنا کوئی نہیں ہے خطا کوئی نہیں ہے معافی سو بار ہے ہماری خطائیں ہزاروں معافی مانگنے کی فرصت رویہ میں ہوتا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کے اندر کمی ہے کہ اللہ یاد نہیں آتا ایمان قائم ہے اللہ یاد آتا ہے اللہ رب العزت کسی نے بھولنا نہیں چاہیے ہر وقت زبان پہ یہ بات جاری رہے اللہ اللہ شروعی بھی سیا اللہ اللہ ہی میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کو تیار نہیں ہوں اس سے ایمان بڑھے گا مینجمنٹ سے ایمان بڑھے گا ایمان کی پونجی بڑھتی ہی چلی جائے گی لیکن چگلی ہے جھوٹ ہے ہر شہر ہے لیکن نہیں ہے تو صرف اللہ رب العزت کی یاد کی کمی ہے ہر وقت اللہ یاد رہے اور اس سے اگلا مرحلہ تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے انسان مارے مارے پھرتا ہے کبھی اکیلا ہوتا ہے تو گھبرا جاتا ہے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے تو طبیعت حساس بشاس رہتی ہے عزیز و اقارم میں ناچتا ہے تو طبیعت آرام میں رہتی ہے بعض لوگ بے مجبور ہوتے ہیں کہ چھٹی کے دن دکان بند کرنی ان کے لیے بھاری ہوتی ہے وہاں اس دن بھی جا کے ناچ جاتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے عید کے دن بھی لوگ دکانوں میں بیٹھے دیکھے ہیں اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ عادت پڑی ہوئی ہے رہ نہیں سکتے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے جس کو پتا ہے کہ میرا مولا مجھے ہر لمحے دیکھ رہا ہے میرا مولا مجھے ہر لمحے دے رہا ہے میرا اس پر ایمان میری دنیا آتمت کی سب سے بڑی پونجی ہے اس کا دل تلہائیوں میں اللہ رب العزت کے ساتھ کیوں نہیں لگتا وہ اپنی تنہائیوں میں علادگریوں میں پریشانیوں میں گھبراہٹوں میں مشکلات میں رات کو نیند نہیں آتی لوگ ہے قرآن فون کر کیوں نہیں جاتا اللہ رب العزت کو یاد کیوں نہیں کرتا اللہ سے بل جات کی عادت اللہ سے رام ریاست کی باتیں کرنے کی عادت یہ انسان کی محبت کا جائزہ لینے کے لیے بہترین راستہ ہے اگر اللہ سے محبت ہوگی تو ہر لمحے ہر خوشی میں انسان اپنے پیاروں کو تلاش کرتا ہے ہر مصیبت میں انسان اپنے پیاروں کو تلاش کرتا ہے ہر مصیبت اور خوشی میں اپنے محبوبوں کو تلاش کرتا ہے جس کا محبوب اللہ ہے اس کو تلاش سے کرنا پڑتا ہے ہر وقت اس کے ساتھ ہے ہر وقت اس کے ساتھ تعلق قائم ہے کہ اپنے ایمان کا جائزہ لینے کے لیے محبت کا جائزہ محبت کا جائزہ لینے کے لیے ذکر الہی اور ذکر الہی کا جائزہ لینے کے لیے سچی یاد کے لیے پھر ہم یوگی اللہ کے ساتھ منا جات اور سرگوشی اور اگلی بات جس محبت سچی ہو ایمان کھڑا اور مضبوط ہو اس کو اللہ کی اطاعت میں لذت آنی چاہیے اس کو اللہ کی اطاعت میں فرم و بربادی میں لذت آنی چاہیے جیسا کہ میں نے اس کے ساتھ کے سمجھایا تھا ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نماز پڑھنا نماز نہ پڑھنے سے آسان کیسے ہو سکتا ہے میں نے اب کیا تھا کہ کسی ماں سے پوچھتے دیکھو کسی خاتون سے پوچھتے دیکھو کہ ساری رات آرام سے سو نہیں باقی بچہ سنبھالتی رہتی ہے یہ آرام میں ہے یا وہ عورتیں جس کے بعد اور نہیں ہے ساری رات آرام سے سوتی ہے کون ان میں سے آرام میں ہے کون ان میں سے آرام میں ہے اولاد کی محبت اس کو مشقت اٹھانے پر مجبور کرتی ہے اس سے مشقت میں لذت آتی ہے تاجر اور کاروباری آدمی سارا دن دکان پہ مصروف رہے تو خوش رہتا ہے جس دن بات کوئی نہ آئے کوئی کام نہ ہو اس دن اپنے آپ کو تنگی میں محسوس کرتا ہے بات تعلق اور محبت کی ہے اللہ سے محبت کھڑی ہو اللہ پر ایمان پستا ہو تو ایک آپ کے اندر لذت آتی ہے اور ہر لینے میں انسان کو سوچ ہوتا ہے کہ جو وقت اللہ کی یاد میں گزر گیا اللہ کی اطاعت میں گزر گیا میٹی میں گزر گیا اسے تین وقت ہے جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ بچ گیا جو بچ گیا وہ گائے ہو گیا اور اسی کا اگلا حصہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے مال کے گائے ہونے پر افسوس ہوتا ہے اولاد کے فوت ہونے پر افسوس ہوتا ہے ہر انسان میں افسوس ہوتا ہے سب سے زیادہ افسوس اس بات پہ ہونے لگ جائے کہ جو وقت اللہ کی اطاعت اور اس ذکر کے بغیر گزرا وہ وقت ضائع ہو گیا سب سے زیادہ افسوس اس پہ ہونا چاہیے یہ محبت کی علامت ہے محبت کا جائزہ کا طریقہ کا اور اس لیے بات انسان اپنے لیے انتخاب کرتا ہے انسان اپنے لیے ترجیحات متعین کرتا ہے چیزوں کو اپنے لیے پسند کرتا ہے سامان کو اپنے لیے پسند کرتا ہے مصروفیات کو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی بندے کے لیے کچھ چیزیں پسند کرتا ہے اللہ بھی بندے کے لیے پسند کرتا ہے بندہ بھی اپنے لیے پسند کرتا ہے ایمان سستا ہو محبت سستی ہو اللہ کے ساتھ تعلق کھڑا ہو تو بندہ اللہ رب العزت کی پسند کو اپنی پسند پہ ترجیح دینے لگ جاتا ہے اس لیے کہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے اس کو یقین ہو جائے کہ میں اپنے کو اتنا نہیں جانتا جتنا میرا مولا مجھے جانتا ہے میں اپنے فائدوں اپنی منفاطوں اپنی مسئلہوں کو اتنا نہیں جانتا جتنا میرا پرور دگار جانتا میں اتنا اپنے خواہ نہیں ہوں جتنا میرا پرور دگار میرا خواہ ہے جب ایمان یہاں پہنچ جائے رضینا بلّہ رب الرب الاسلام وسلم رکھتا ہے اللہ اللہ سے راضی اللہ نے کو محبوب اور قرب نگار ماننے پر ہم راضی ہو گئے ہیں اسلام کا دین قبول کر لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا دین قبول کر لیا ہے باقی ہر چیز بعد میں ہے یہ چیزیں سب سے پہلے ہے اللہ کی پسند اپنی پسند پر راجے ہو اللہ کی پسند کو اپنی پسند پر تکلیف ہو اللہ ہمارے لیے رواج پسند کرتا ہے خدا پسند کرتا ہے آخر پسند کرتا ہے ہم اپنی کم اپنی کی وجہ سے دنیا کو پسند کرتے ہیں مان لیجیے دنیا کی بجائے آخر ہمارے لیے بہتر ہے اللہ نے جو بتا دیا ہے ورن اولا اور بندے تجھے تو دنیا اچھی لگتی ہے تیرا مولا کہتا ہے کہ آخر تیرے لیے دنیا سے بہتر ہے یقین ہو محبت ہو تو سمجھا سکتی ہے ورنہ سمجھ ورنہ نہیں یہ محبت وہاں پہنچا دیتی ہے کہ دنیا بھر کی محبت جہاں دنیا کو پہنچاتی ہے محبت بندے کو پتا ہے بیٹا آئے گا ساری اولاد لے کے آ جائے گا بیٹی آئے گی پانچ سات بچے لے کے آ جائے گی گھر کا خرچہ ہوگا آرام برباد ہوگا اس کے باوجود آج سے کھان پھاڑ کے انتظار کر رہا ہے بیٹی کا بھی انتظار کرتا ہے اس کی اولاد کا بھی کرتا ہے بیٹے کا بھی کرتا ہے اس کی اولاد کا بھی کرتا ہے اس لیے محبت مزدور کرتی ہے محبت مجبور کرتی ہے یہی محبت انسان کو اس لیے نہیں مجبور کرتی کہ جی چاہتا ہو کہ جلدی ہی دنیا سے نکل کر آخر میں پہنچ جائے جہاں اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے جہاں اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دخل النور القلب انفتح نور لوگوں جب نور ایمان دل میں داخل ہو جائے دل کھل جاتا ہے دل کھل جاتا ہے دوسرے والوں نے پوچھا اللہ کے رسول بتائیے اس دل کے کھلنے کی عظور و ایمان کے دل میں داخل ہونے کی کوئی نشانی کوئی طریقہ جاننے کا امام الانبیاء نے تین نشانیاں بتائی تین نشانیاں بتائی وقت ختم ہو چکا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کو پختہ کرے اور ہمیں زندگی میں فیل کرے تاکہ اگلی مجلس میں پھر اللہ رب العزت کی باتیں کرے وہ اللہ بلّہ علیہ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات آمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا عبينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 على القوم الكافرين ربنا ربنا لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رحيم کے دوران جو آ بہت قبول ہوتی ہے اور حدیث کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ ستنے کے دوران ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے کہ ہر بندہ مومن کی سچی کھڑی اور اچھی دعا اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں بہت سارے لوگ دعا کی اپیل کرتے ہیں آپ میں سے بھی بہتوں کو بہت لوگوں نے کہا ہوگا ہمارے لیے دعا کرنا ایک رسمی سا جملہ رہ گیا ہے کسی کو کہنا کہ میرے لیے دعا کرنا اور اس کے بعد پھر اس بات کو یاد رکھنا اور واقعی کسی کے لیے دعا کرنا یہ بات تقریباً ختم ہو چکی ہے اللہ رب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وعدہ ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اسے قبول فرماتا ہے اور ساتھ ہی جیسے وہ دعا اس کے بھائی کے حق میں قبول ہوتی ہے اس کے حق میں بھی قبول کر لی جاتی ہے اس لیے پورے اخلاق اور پوری جانبداری اور پوری ایمانداری خوشو خزو کے ساتھ عنابت اللہ کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جن میں سے جنہوں نے ہم میں سے کسی کے لیے بھی دعا کے لیے کہا ہوا ہے یا بعض بات ہم سے اپیل کی ہے دعا کی پورے رات کے ساتھ ان کی دنیا اور حکمہ کی صلاح اور نجات اور سعادت کے لیے شفا کے لیے خیر و برکت کے لیے ضرور دعا کیا کرے اور کرتے ہی رہا کرے ربراطلا فر دنیا حسنت وفلا آخرت حسنت المؤمنین یوم یقوم الحساب سر براہ والی والی دئینا تم مجھے ساپ کرا مالا مزر تین بجنالہ مخصوصہ درالی کا وا مینا بھی فضل کا من شی بات اللہ مکھنا بے حرال ہرانی کا واگ منا بھی فدلک من شی بات اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اجهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين نسألك حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا إلى حبك اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اللهم اللهم اللهم أعز الإسلام الإسلام والمسلمين والمسلمين انصر إنا نجعلك في ونعوذ بك من شرورهم لعن الكفرة الفجرة الذين عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياك اللهم اسلامی ولا تذلنا واكرمنا ولا تهمنا أزواجنا ولا تحرمنا وجدنا ولا تنفسنا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك لا ملجا منك ولا ملجا إلا إليك نحن بك وإليك تباركت ربنا وتعاليك ونستغفرك ونتوب إليك